لا يصدعون عنها ولا ينزفون جسے پی کر نہ ان کے سر میں گرانی ہوگی اور نہ ہی ان کی عقل متاثر ہوگی